اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم computer architecture and assembly language programming اس لیکچر میں دوبارہ آپ کے ساتھ ہے پچھلی دفعہ جو ہم نے کیا تھا وہ یہ تھا کہ ایک چھوٹا سا پروگرام لکھا تھا اور وہ چھوٹا سا پروگرام جو تھا وہ تھا پانچ دس اور پندرہ ان تین نمبرس کو آپس میں جمع کرنے ٹھیک ہے اس کو ہم نے کافی یعنی طریقوں سے چلا کر کے دیکھا تھا ڈبگر کے اندر چلا کے دیکھا تھا رجسٹر ویلیوز کو چیک کیا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے آپ کو سیگمنٹیشن کے بارے میں بتایا تھا اور اس کے استعمال کے بارے میں کہ ہم کس طریقے سے اس کو یوز کرتے ہیں جو پروگرام ہم نے پچھلی دفعہ لکھا تھا بات کو ہم اسی پروگرام سے شروع کریں اگر آپ کے پاس وہ چیز ہو اور دوسرے یہ بھی ہے کہ پچھلی دفعہ میں نے کچھ آپ کو کہا تھا کرنے کے لیے امید ہے آپ لوگوں نے سب نے وہ کیا ہوگا ڈبگر کے بارے میں پڑھا ہوگا کچھ سیگمنٹیشن کے بارے میں پڑھا ہوگا تو یہ سپوز کرتے ہوئے کہ آپ نے ان کو ایک انیشل لیول کے اوپر پڑھ لیا ہوگا ہم آگے چلتے ہیں آ, اگر وہ پروگرام جو پچھلی دفعہ ہم نے آپ کو آ, لکھوایا تھا وہ پروگرام اگر آپ کے پاس ہو اور آپ اسے دیکھیں تو اس کی پہلی انسٹرکشن جو ہے نا اس کے اوپر میں تھوڑی سی بات کروں گا یہ پہلی انسٹرکشن ہے موو ایکس کوما فائیو ٹھیک ہے نا جیسے کہ میں نے آپ کو بہت شروع میں بتایا تھا کہ انسٹرکشن ہے انسٹرکشن کے آگے اس کے آپرینٹس ہوتے ہیں اسی انسٹرکشن کو ہم دیکھیں موو جو ہے یہ آپریشن کوڈ ہے ٹھیک ہے نا ایکس اور فائیو اے ایکس اور پانچ یہ اس کے آپرینٹ ہے اس میں ایکس جو ہے وہ ڈیسٹینیشن ہے اور فائیو جو ہے وہ سورس ہے ٹھیک ہے نا یہ جو پانچ ہے نا یہاں پر جو پانچ یہ لکھا ہوا ہے اس کو ہم ایک نام دیتے ہیں خاص اس کو ہم کہتے ہیں immediate immediate immediate operand operand operand کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ ویلو آپرینٹ کی جو ویلو ہے نا وہ انسٹرکشن کے ساتھ ہی رکھی ہوئی ہے ٹھیک ہے اس کو ہم امیجیٹ آپرینٹ کہتے ہیں یہ ایک ٹائپ ہے آپرینٹ کے آپرینٹس کی کئی ٹائپس ہوتے ہیں کئی طریقے سے آپرینٹ اس کو دیے جا سکتے ہیں پہلی ٹائپ جو ہے وہ امیجیٹ آپرینٹ کی ٹھیک ہے نا یعنی اور یہ آپ نے دیکھ بھی لیا ہے کہ وہ انسٹرکشن کے ساتھ ہی رکھی ہوتی ہے جب ہم نے ڈبگر میں اس کو دیکھا تھا تو اگر آپ کو یاد ہو تو آپریشن کوڈ بی ایٹ اس کے بعد پھر زیرو فائیو اور زیرو زیرو یہ تین نمبر اب تو آپ کو زبانی یاد ہو گیا ہوگا یہ جتنا ہم نے پچھلی دفعہ اس کو دہرایا ہے بار بار تو زبانی یاد ہو گیا ہوگا تو یہ بی ایٹ جو ہے آپریشن کوڈ ہے زیرو فائیو زیرو زیرو یہ جو ہے یہ نمبر ہے جو ہم اے ایکس میں موو کرنا چاہتے ہیں تو امیجیٹ انسٹرکشن کے بالکل ساتھ یہ آپرینٹ جو ہے یہ آپ کا پڑا ہوا اچھا اگر اس طریقے سے ہم دیکھیں نا اس کا مطلب یہ ہوگا کہ بھائی ہر انسٹرکشن کے ساتھ وہ ڈیٹا ڈیٹا دے دے دیا دیا ہر انسٹرکشن کے ساتھ ٹھیک ہے تو یہ کوئی بہت جس کو کہتے ہیں کہ تھوڑا مشکل ہے یعنی اگر اس طریقے سے مجھے پروگرام لکھنا پڑے نا تو یہ پروگرام ذرا مشکل بنے گا چلو کہیں کانسٹنٹ کہیں کانسٹنٹ ویلو دے دی رجسٹر میں کہیں کچھ تھوڑا بہت کر دیا تو وہ تو ٹھیک ہے لیکن ڈھنگ کی کوئی چیز کوئی بڑا پروگرام جو ہے نا وہ اس طریقے سے ہم نہیں لکھ سکتے کوئی بھی جو ہم درمیانے درجے کا پروگرام لکھیں گے اس پروگرام کے اندر ایک بات ضرور ہوگی وہ یہ کہ اس کا کچھ ڈیٹا جو ہے وہ پروگرام کے ساتھ ہوگا کچھ ڈیٹا میموری میں پڑا ہوگا ٹھیک ہے نا جو ڈیٹا میموری میں پڑا ہوگا وہ ڈیٹا بھی تو یعنی ویسے لاجیکلی اگر دیکھا جائے تو ڈیٹا تو ہمارا میموری میں ہی پڑا ہوا ہے کانسٹینٹ تو کہیں کہیں کوئی کاؤنٹر میں ویلو ڈال دی کیا کوئی اس طرح کی کوئی چیز کر دی تو وہ تو ٹھیک ہے لیکن اصل ڈیٹا جس کو ہم نے اٹھانا ہے جس کو اٹھا کر کے ہم نے پروسیس کرنا ہے وہ ڈیٹا تو میموری میں پڑا ہوگا ٹھیک ہے نا تو ایک چیز جو ہے یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو وہ پروگرام اسمبلی لینگویج کا ہم نے لکھا تھا اس پروگرام کے اندر کوئی ایسا طریقہ بھی ہونا چاہیے کہ اگر میں ڈیٹا دینا چاہوں پروگرام کے ساتھ ٹھیک ہے امیجیٹ آپرینٹ کے علاوہ تو میں ڈیٹا بھی دے سکوں ٹھیک ہے نا تو تھوڑا سا اسمبلر کا ایک ایک دو ڈائریکٹوز ہیں جو کہ میں ابھی آپ کو آج بتانا چاہتا ہوں وہ ہے اس کو ہم کہتے ہیں ڈیٹا ڈیٹا کے کہ اگر میں نے ڈکلیئر کرنا ہو اسمبلر کے اندر اپنے پروگرام کے ساتھ میں نے کچھ ڈیٹا دینا ہو تو وہ ڈیٹا میں کیسے دوں گا ٹھیک ہے نا اس میں آہستہ آہستہ ہم چلیں گے جس یعنی فی الحال تو میں بہت بنیادی آپ کو بہت بیسک ڈائریکٹو جو ہے وہ میں بتاتا ہوں اس کے ساتھ ہم میننگ فل پروگرامز لکھنے کی کوشش کریں گے اس کے بعد جیسے اگر ضرورت پڑے گی تو آگے ہم دوسرے ڈائریکٹیوز بھی آپ کو بتاتے جائیں گے اس میں جو سب سے پہلا ڈائریکٹو ہے جو بہت بیسک ڈائریکٹو ہے اس کو ہم کہتے ہیں ڈیفائن بائٹ ٹھیک ہے نا define byte define byte D B D B directive کہلاتا ہے اور یہ لکھا بالکل ایسے ہی جاتا ہے جیسے میں نے بتایا ڈی بی لکھ کر کے اور آگے جو ویلو آپ دیں گے وہ سمجھیے ایک طرح سے کہ وہ ایک خانہ میموری میں آپ کے لیے ریزرو کر کے اس خانے میں وہ ویلو ڈال دے گا ٹھیک ہے اب آپ اس خانے کو ایکسس کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس خانے کو آپ جیسے چاہیں جس طریقے سے آپ چاہیں کئی طریقے ہیں اس کو ایکسس کرنے کے ان میں سے کچھ ابھی ہم بتائیں گے کچھ پھر آہستہ آہستہ جیسے جیسے چلتے جائیں گے ویسے ویسے بتاتے جائیں گے تو اس خانے کو پھر آپ ایکسس کر لیجیے اب اس میں فائدہ کیا ہے فائدہ یہ ہے کہ ابھی تک تو ہم آ رہے ہیں نا کانسٹنٹ ویلوز ایڈ کر رہے ہیں ٹھیک ہے بعض اوقات ویریبل ہوگا بعض اوقات ایسی چیز ہوگی جو کہ رن ٹائم پہ تبدیل بھی ہوتی رہے ٹھیک ہے تو اگر اس کو تبدیل کرنا ہے تو ظاہر ہے کہ میموری میں ہونا چاہیے ریم میں ہونا چاہیے تاکہ میں اس کو گھٹا سکوں بڑھا سکوں اس میں کوئی ایڈ کر سکوں اس سے کچھ سبٹریکٹ کر سکوں کانسٹنٹ کے ساتھ تو یہ سارا کچھ میں نہیں کر سکتا ایک چیز اور دوسرے ایک اصول کی بات ہے وہ یہ ہے کہ کانسٹنٹ جو ہوتا ہے نا وہ کبھی ڈیسٹینیشن نہیں ہوتا ٹھیک ہے یعنی آپ یہ نہیں لکھ سکتے move five comma A X آپ یہ تو لکھ سکتے ہیں move A X comma five لیکن آپ یہ نہیں لکھ سکتے موو فائیو کوما ایکس کیونکہ یہ ایک میننگ لیس بات ہے ٹھیک ہے نا کانسٹنٹ جب آپ نے اسے کانسٹنٹ کہہ دیا تو پھر وہ چینج نہیں ہوگا اور وہ چینج نہیں ہوتا اگر آپ اس کو لکھیں گے اس طریقے سے لکھیں گے تو اسمبلر اس کو انلیگل قرار دے گا کہ یہ تو چیز ہی نہیں ہے ڈیسٹینیشن جو ہے اس کا وہ چینجبل نہیں ہے ٹھیک ہے وہ تبدیل نہیں ہو سکتا ڈیسٹینیشن کانسٹنٹ ہے تو کانسٹینٹ کبھی ڈیسٹینیشن والی جگہ پر نہیں آئے گا ٹھیک ہے ایک یہ چیز ہو گئی اچھا اب وہی پروگرام جو ہے جو پروگرام یعنی ایک ڈی بی ڈائریکٹو میں نے آپ کو بتایا دوسرا ایک اور ڈائریکٹو ہے اس کو ہم کہتے ہیں define word define word D W دونوں میں فرق کیا ہے دونوں میں فرق یہ ہے کہ اگر ہمیں ایک بائٹ ڈیفائن کرنی ہو ایک بائٹ اگر ڈیفائن کرنی ہو تو ایک بائٹ جو ہے اس کو ہم ڈیفائن کریں گے ڈی بی ڈائریکٹو سے ٹھیک ہے جیسے کہ میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ یونٹ آف ایکسس میموری کا ایک یونٹ آف ایکسس ہوتا ہے normally unit of access byte ہوتا ہے ٹھیک ہے اور یہ جو سولہ بٹ کی ویلیو ہوتی ہے نا اسے ہم ورڈ کہتے ہیں آٹھ بٹ کی ویلیو کو بائٹ کہتے ہیں چار بٹ کی ویلیو کو نبل کہتے ہیں سولہ بٹ کی ویلیو کو ورڈ کہتے ہیں ٹھیک ہے تو کبھی مجھے بائٹ چاہیے ہوگا میموری سے کبھی مجھے ورڈ چاہیے ہوگا میموری سے کبھی مجھے بائٹ لیول کے اوپر ایکسس چاہیے ہوگا کبھی ورڈ لیول پہ چاہیے ہوگا تو اور اس سے زیادہ بھی چاہیے ہوگا کبھی مجھے ڈبل ورڈ چاہیے ہوگا کبھی کوڈ ورڈ چاہیے ہوگا ٹھیک ہے نا یہ کیا ہے میں آگے بتاؤں گا آپ کو لیکن ابھی فی الحال ہم اپنی ڈسکشن محدود رکھتے ہیں ڈیفائن بائٹ اور ڈیفائن ورڈ ٹھیک ہے ورڈ ڈیفائن کرنا ہے یا بائٹ ڈیفائن کرنی اگر آپ بائٹ ڈی بی کر کے ویلو لکھو گے تو وہ ویلو ایک بائٹ میں وہ فٹ کرے گا ٹھیک ہے اگر ڈی ڈبلو کر کے لکھو گے ویلو تو وہ دو دو بائٹ میں اس کو فٹ کرے گا یعنی میموری لوکیشن جو ہیں وہ ڈی ڈبلو کے لیے دو میموری لوکیشن جو ہیں وہ ریزرو کرے گا ڈی بی کے لیے ایک میموری لوکیشن جو ہے وہ ریزرو کرے گا یہ فرق ہے اس کو ہم ذرا بھی کر کے دیکھیں گے کہ یہ کس طریقے سے ہوتا ہے یہی جو پروگرام ہم نے پیچھے لکھا ہے نا اس پروگرام کو اب ہم اس طریقے سے لکھتے ہیں اس پروگرام کو کہ یہ جو پانچ دس اور پندرہ ہے نا ان اس پانچ دس اور پندرہ کو بجائے اس کے کہ ہم کانسٹنٹ کے ساتھ وہ کر دیں ہم اس کو میموری میں ڈیفائن کر دیتے ہیں میموری میں ایز ویریبل رکھ دیتے ہیں اور پھر وہاں سے اٹھا کر کے ہم اس کو ایڈ کرتے ہیں اور اس کے لیے اب ہم ایک پروگرام لکھتے ہیں ٹھیک ہے اچھا، وہ پروگرام لکھنے کے لیے ایک چیز اور میں آپ کو بتا دوں اسمبلی لیول پہ یا کسی بھی ہائر لینگویج لیول پہ یہ تو ذرا لوئر لینگویج ہے اس سے بھی ہائر لیول کوئی بھی چیز جو آپ دیکھتے ہیں ٹھیک ہے نا اگر آپ غور کریں گے نا تو آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ اس میں ہر چیز ایک سمبل ہے آپ کوئی ویریبل کا نام بتا دیں کوئی ویریبل آپ ڈکلیئر کرتے ہو سی میں انٹ اے بی سی ٹھیک ہے تو یہ اے بی سی جو کیا ہے آپ کے لیے ایک سمبل ہے ٹھیک ہے لیکن اصل میں جب کمپائلر یا اسمبلر اس کو پروسیس کرے گا نا تو اس ویریبل کو اس سمبل کو ایک ایڈریس میں ایک میموری لوکیشن میں ایک نمبر میں کنورٹ کر دے گا ٹھیک ہے نا تو یہ بنیادی طور پہ جو بھی ٹرانسلیٹر آپ کا ہوگا اس کا یہ فنکشن ہوتا ہے کہ وہ آپ کے سمبولک نیمز کو نومیریکل ایڈریس میں کنورٹ کر دے جب وہ ٹرانسلیشن کر رہا ہو یہی کیس جو ہے نا اسمبلی لینگویج میں بھی ہوتا ہے اسمبلی لینگویج کے اندر جب ہم کسی لوکیشن کو کسی کسی ایڈریس کو ریفرنس کرنے کی ہمیں ضرورت پڑے نا تو اس کے ساتھ ہم ایک سمبل اٹیچ کر دیتے ٹھیک ہے وہ سمبل ہمارے لیے ایزی ہوتا ہے ذرا دیکھنا اچھا جی کم ہیئر کم ہیئر ایک سمبل ہم نے بنا دیا اب اس سے کچھ ہمیں مطلب پتا لگ رہا ہے نا کہ اس کا ہماری نظر میں اس کا کیا مانی ہے اس کی کیا سگنیفیکینس ہے ٹھیک ہے زیادہ ہیومن ریڈیبل ہو جاتا ہے وہ ٹھیک ہے لیکن جب اسمبلر اس کو پروسیس کرے گا نا تو وہ کم ہیئر کو اس کے equivalent equivalent equivalent address address میں کنورٹ کر دے گا یہ یہ جو لفظ لفظ ہے ہے نا ذرا سوچنے والا سے کیا مراد ہے جیسے پچھلے پروگرام میں آپ نے دیکھا تھا کہ جب ہم نے انسٹرکشن کو لکھا تھا تو ہم نے کوئی اس کو یہ نہیں بتایا تھا کہ اس کا ایڈریس کیا ہے یہ کس جگہ پر ہے ایک صرف اوریجن کا ایڈریس دیا تھا کہ اوریجن کرو اس کو زیرو ون زیرو زیرو وہاں اس نے پہلی انسٹرکشن وہاں پر لوکیٹ کی زیرو ون زیرو زیرو اس کے بعد تین بائٹ کی پہلی انسٹرکشن تھی ٹھیک ہے وہ تین بائٹ گن لیے اس اس نے کے بعد اگلی انسٹرکشن اس وقت مطلب اگلی انسٹرکشن جو ہے وہ ہماری سے سے دو بائٹ کی تھی تو اس کی دو بائٹس آ گئی تو اس طرح سے بائٹ کاؤنٹ کرتے کرتے جب وہ انسٹرکشنز کے بعد یا جہاں پہ بھی وہ پہنچتا ہے اس وقت اس کا ایڈریس کاؤنٹ کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے نا یہ اس کی افیکٹو لوکیشن یعنی جب میں ایک لیبل یا ایک نام میں نے دیا ہوا ہے میری ایڈریس کیلکولیشن وہاں سے کاؤنٹ کرتے کرتے جب میں اس لیبل تک پہنچتا ہوں تو وہ لیبل کتنے آف سیٹ پر واقع ہے شروع سے کتنے فاصلے پر واقع ہے ٹھیک ہے نا وہ اس کا ایڈریس ہے اس کو اس نمبر میں وہ کنورٹ کر دیں ٹھیک ہے نا اور اس کے جتنے بھی ریفرنس میں اپنے پروگرام میں دیے جا رہا ہوں میں اپنے پروگرام میں دے رہا ہوں سمبولک طور پر فرض کرو میں نے ایک ویریبل بنایا نم ون تو میں لکھتا ہوں نم ون وہ خود بخود اس نم ون کو کنورٹ کر دیتا ہے اسمبلر یہ جو ٹرانسلیٹر ہے ہے ہمارا اسمبلر وہ اس اس نم ون کو آف سیٹ ایڈریس میں کنورٹ کر دیتا جو کاؤنٹنگ کرنے کے بعد نم ون کے لیے بنتی ہے ٹھیک ہے نا یہ پروسیس جو ہے میں ذرا ڈیٹیل میں میں آپ کو کر کے دکھاؤں گا ممکن ہے اس وقت ذرا تھوڑی سی آپ کو کنفیوژن ہو رہی ہو اگر آپ کو کنفیوژن ہو رہی ہے نا تو اس پہ آپ فی الحال بے شک آپ سوچنا چھوڑ دیں جب آپ اسے ہوتے ہوئے دیکھیں گے تو شاید یہ چیز آپ کو زیادہ اچھی طریقے سے سمجھ میں آ جائے گی کہ میرے کہنے کا مطلب کیا ہے جب وہ اکویلنٹ ایڈریس کی میں بات کر رہا ہوں ٹھیک ہے تو اب ہم دوسرا پروگرام جو ہے نا وہ لکھتے ہیں یہ آپ کا دوسرا پروگرام ہے ٹھیک ہے یہ E X zero two dot A S M اسی طریقے سے میں نمبر لگاتا جاؤں گا ان کو یہی میرا سیکوینس ہوگا E X zero one zero two zero three اور اس طریقے سے نمبر چلتے جائیں گے تو پتا لگے گا یہ ایگزامپل کون سی ہے اب یہ پروگرام جو ہے اس میں بھی آپ دیکھیے زیرو زیرو نے آپ کو بتایا تھا کہ اور کا کیا مطلب ہے کا مطلب یہ ہے کہ اوریجنیٹ کرو اس کو یعنی یہ جو پہلی انسٹرکشن ہے یہ offset zero one zero zero پر ہونی چاہیے اب میں نے اس کو چینج کر دیا موو ایکس کوما نم ون ٹھیک ہے موو B X comma num two add X comma B X ٹھیک ہے move B X num move move X comma num three add X comma B X move num four comma X ٹھیک ہے اور نیچے وہ جو دو انسٹرکشن ہیں move X comma zero X four C zero zero اور انٹ ٹوینٹی ون ایچ یہ جو میں نے کہا تھا کہ اس کو تو بس آپ ایسے ہی سمجھ لو یہ بعد میں کسی وقت میں آپ کو صحیح جگہ پہ جا کر کے سمجھاؤں گا کہ یہ کیوں ہے یہ جب ہم ڈاس ریفرنس دیکھیں گے تب ہمیں پتہ لگے گا کہ یہ کیوں ہے تو اب اگر اس کو ہم دیکھیں تو جو پہلی انسٹرکشن ہماری تھی موو ایکس کوما فائیو اس کو ہم نے کر دیا موو ایکس کوما یہ جو بریکٹ ہے نا یہ بریکٹ بریکٹ کے اندر یہ بریکٹ کے اندر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہ تمہارا میموری آپرینڈ ہے ٹھیک ہے نا نم ون جو ہے یہ میموری آپرینڈ ہے میموری میں رکھا ہوا ہے یہ میموری ایکسس کرنی ہے یہاں سے اس میموری پہ نم ون میموری جو ہے اس میموری پر تمہارا یہ ویریبل پڑا ہوا ہے اب یہ پانچ ہے دس ہے کیا ہے یہ میں نے اس کو پروگرام میں نہیں بتایا کہ یہ پانچ ہے یا دس میں نے یہ بتایا ہے کہ اس ایڈریس پر نم ون ایڈریس پر تمہارا پہلا ویریبل پڑا ہوا ہے پہلی ویلو پڑی ہوئی ہے اسے اٹھا لو ایکس میں اور نم ٹو ایڈریس پر تمہاری دوسری ویلو پڑی ہوئی ہے اس کو اٹھا لو بی ایکس میں وہی چیز ہے جب بریکٹ لگاتا ہوں نا تو بریکٹ کا مطلب ہوتا ہے اگر بائی ڈیفینیشن سے میں بات کروں تو ڈیفینیشن سے اگر بات کرتا ہوں تو اس کا یہ مطلب ہے کہ the content of memory location num one اس کا مطلب ہے کہ contents of memory location num one ٹھیک ہے نا یعنی نم ون میموری لوکیشن جو ہے نم ون میرے لیے ایک سمبل ہے لیکن پروسیسر کے لیے نا ایک ایڈریس ہے ایک نمبر ہے وہ آپ دیکھنا آگے جا کے جب ہم اس کو ڈیوگر میں دیکھیں گے نا تو سمجھ میں آ جائے گا کہ اس کا کیا مانی ٹھیک ہے اس میموری لوکیشن سے اس میموری لوکیشن پہ جو بھی ویلیو پڑی ہوئی ہے اس ویلیو کو اٹھا کر کے ایکس میں ڈال اور اسی طریقے سے یہ بریکٹ لگایا اس کا مطلب ہے کہ نم ٹو میموری لوکیشن پر جو ویلیو پڑی ہوئی ہے اس کو بی ایکس میں ڈال دو اب یہ دونوں ویلیوز آ گئی رجسٹر کے اندر ان دونوں کو ایڈ کر دیا میں نے اگلی انسٹرکشن ٹھیک ہے نا اس کے بعد تیسری ویلیو میں نے بی ایکس میں اٹھائی ریزلٹ ہمارا ایکس میں ہے وہ والی وہ جو ہے انسٹرکشن وہ سیم ہی ہے وہ یاد ہوگا پچھلی دفعہ ڈیسٹینیشن ایکس ہے ایڈ جب میں نے کیا تو ریزلٹ ایکس میں جائے گا ٹھیک ہے ہے اس کے بعد اگلی انسٹرکشن نم سے تیسری ویلو اٹھاؤ بی ایکس میں ٹھیک ہے نا اس کو ایکس میں ایڈ کر دو اور جو بھی ریزلٹ ہے اس کو نم فور میں لکھ دو اس کے بعد ہمارا پروگرام ٹیکنیکلی ختم ہو جاتا ٹھیک ہے یہ ہم نے یہ چیز بتائی اچھا ایک چیز اور ہے اس میں اگر نیچے دیکھو نا نیچے کی جو چار لائنیں ہیں وہ نم ون یعنی وہ لیبل اب یہاں پر جو لیبل میں نے اوپر استعمال کیا تھا نا نم ون وہ میں نے یہاں پہ ڈکلیئر کیا ہے ہے نم ون ٹھیک اگر میں ڈکلیئر نہیں کروں گا نا تو ایرر آئے گی اسمبلی میں اسمبل نہیں ہوگا نم ون یہاں پہ ڈکلیئر کیا اس کے آگے میں نے بتایا کہ define it as a word D W define num one as a word and put value five یہ ہے اگر اس لائن کو میں انگریزی میں پڑھوں تو اٹ از ڈیفائن لیبل وہ کیسے کولن لگایا کولن لگایا نا تو اس کا مطلب ہے define label num one define it as a word and put value five ٹھیک ہے یعنی ڈی ڈبلو کے بعد جو نمبر ہوتا ہے اس نمبر سے وہ اس کو انیشلائز کر دیتا ہے وہ نمبر وہ وہاں پر ڈال دیتا ہے ٹھیک ہے اسی طرح اس کے بعد میں نے نم ٹو لکھا ہے define word put value ten and num three define word put value 15 unit اور نم فور ڈیفائن ورڈ اس کی ویلو جو ہے چونکہ میرے لیے اہم نہیں ہے کیوں اہم نہیں ہے اس لیے کہ اس میں ریزلٹ میں نے ڈالنا تو وہ تو ویسے ہی میں نے چینج کرنا ہی ہے تو اس لیے اس کی ویلو اہم نہیں تو میں نے زیرو لکھ دیا کچھ بھی لکھ سکتے ہو اس کی جگہ پہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ٹھیک ہے نا یہ جو چار میں نے دی ہیں یہ ہیں ڈیفینیشن جو کہ میں اس دفعہ تم لوگوں کو بتانا چاہ رہا تھا یہ ڈیفینیشن ہیں یہ فی الحال ہم نے اس کو ڈیفائن ورڈ کیا ہے اب یہ جو پروگرام ہم نے لکھا ہے نا اس کو اب ہم اسمبل کرتے ہیں کمانڈ وہی ہے جو پچھلی دفعہ ہم نے استعمال کی تھی اسمبل کرنے کے لیے اس کو اسمبل کیا اس کی کمانڈ فائل کام فائل بن گئی ساتھ اس کی لسٹنگ فائل بھی بن گئی ٹھیک ہے ابھی شروع میں نا ہم لوگ جو بھی پروگرام لکھیں گے نا ہم پہلے اس کو اس کی لسٹنگ فائل میں دیکھیں گے کہ وہ کیا کرتا ہے یہ اب ہم لسٹنگ فائل کو دیکھیں یہ اس نے دیکھو یہ بالکل ویسی ہی تم کو نظر آئے گی لسٹنگ فائل جیسی ہماری پچھلے پروگرام کی لسٹنگ فائل تھی اگر وہ تمہارے پاس ہو تو تم میچ کر کے دیکھ سکتے ہو بس تھوڑا سا اس میں فرق ہے وہ فرق کیا ہے وہ فرق ہے وہ دیکھو وہ جو پہلی لائن کے اندر ہی لکھ رہا ہے نا وہ A one one seven zero zero ٹھیک ہے نا یہ ون سیون زیرو زیرو یہ نمبر اسی طریقے سے ہیں اور اس نے ذرا بریکٹ بھی ڈال دیا ہے اس کے ارد گرد ہمیں یہ بتانے کے لیے کہ یہ جو ایڈریس ہے نا یہ یہ جو نمبر یہاں پہ لکھا ہوا ہے یہ نمبر جو ہے یہ بنیادی طور پہ نمبر نہیں ہے کانسٹنٹ نہیں ہے یاد ہے پچھلی دفعہ جو تھا وہ تھا B eight zero five zero zero اور اس کے گرد بریکٹ نہیں تھا بی ایٹ اس صورت میں موو کا آپ کوڈ ہوتا ہے جب آگے کانسٹنٹ ہو ٹھیک ہے نا اور اے ون اس صورت میں موو کا آپ کوڈ ہوتا ہے جب آگے میموری لوکیشن تو وہ یہ بتانے کے لیے کہ آگے میموری لوکیشن ہے اس نے بریکٹ بھی ڈال دیا اس میں اور لکھا ہے اسے ون سیون زیرو زیرو ٹھیک ہے ہم اسے پڑھیں گے کیا ہم اسے پڑھیں گے زیرو زیرو ون سیون ٹھیک ہے جب ہم نمبر کے طور پہ اسے پڑھنے لگیں گے تو یہ ہوگا زیرو زیرو ون سیون کیونکہ پتہ ہے اس کا اصول یہ ہے کہ چھوٹی والی بائٹ پہلے آئے گی بڑی والی بائٹ بعد میں آئے گی یہ ہے کیا یہ سیونٹین ہے یہ سیونٹین جو ہے نا seventeen one seven hexadecimal ٹھیک ہے یہ لکھا ہوا ہیکسا ڈیسیمل میں یہاں پہ جو کچھ بھی نظر آئے گا نا یہ سب ہیکسا ڈیسیمل میں نظر آئے گا تو یہ جو 1700 ہے یہ ہے کیا یہ ذرا اگر نیچے آ کر کے دیکھیں گیارہویں لائن کے اندر تو یہ آپ کو نظر آ جائے گا یہ کیا ہے یہ ہے نم ون کا آف سیٹ اگر پہلی لائن کو زیرو کنسیڈر کرے اس کے بعد آگے تھری ہے کیونکہ تین بائٹس آگے گزر گئی وہ جو میں بتا رہا تھا کہ وہ کاؤنٹ کرتا جائے گا بھائی کتنی بائٹس جو ہیں گزر گئی ہیں سترہ ہیکسا ڈیسیمل یعنی سولہ اور سات کتنے ہو گئے تیئیس تیئیس بائٹ گزرنے کے بعد نم ون آ گیا تو نم ون کا آف سیٹ کیا ہوگا تیئیس ہوگا تیئیس ڈیسیمل جو کہ بنتا ہے ہے سترہ سترہ ہیکسا ہیکسا ڈیسیمل ڈیسیمل ٹھیک نا پر یہ جو ویلو نظر آ رہی نا زیرو فائیو زیرو زیرو ٹھیک ہے یہ ویلو ہے نم ون کی نم ون لوکیشن میں نم ون لوکیشن کیا ہے لوکیشن سترہ ہے اور اس پر ویلو کیا پڑی ہوئی ہے پڑی ہوئی ہے زیرو فائیو زیرو زیرو یعنی اگر ہم یہ کہیں کہ contents of the memory location one seven what what are the contents of the location location one seven contents contents of the location location one seven 0500 is zero five zero zero ٹھیک ہے یہ کیا ہے سولا بٹ کا سولہ بٹ کا ورڈ ہے زیرو فائیو زیرو زیرو ٹھیک ہے یہ اس کا کانٹینٹ ہے جب ہم اسے پڑھیں گے نا وہ خیر جب ہم آگے کریں گے تو نظر آ جائے گا کہ ہوا کیا آگے آگے جا کر کے کیا چیز اٹھی اسی طریقے سے نم ٹو کا جو آف سیٹ ہے وہ ہے nineteen hexadecimal seventeen hexadecimal میں سیونٹین ہیکسا ڈیسیمل پر دو بائٹس کنزیوم ہو گئی نم ون کے لیے تو آگے کیا آ گیا seventeen plus two nineteen hexadecimal پہ نم ٹو کے لیے اور آگے کیا آ گیا nine plus two nineteen plus two one B hexadecimal پہ زیرو ایف زیرو زیرو جو کہ پندرہ ڈیسیمل ہے ٹھیک ہے نا اور اس کے آگے پھر آگے دو بائٹ بی اور سی تو کنزیوم ہو گئے نم تھری کے لیے ڈی اور ای e جو ہیں وہ ہیں نم فور کے لیے یہ تمہیں جو ہے نا یہ ساری یہ لائن نمبرز کے حساب سے اور آف سیٹس کے حساب سے یہ تم کو پروگرام بتا رہا ہے اوپر جو لسٹنگ ہے وہ ساتھ ساتھ آپریشن کوڈ ہے آپریشن کوڈ کے ساتھ جو بھی میموری ایڈریس ہے نا وہ تم کو اسکوئر بریکٹس کے اندر بتا رہا ہے کہ یہ میموری ایڈریسز ہیں اور تم ان کو کوریلیٹ کر سکتے ہو اس کے سامنے جو انسٹرکشن لکھی ہوئی ہے وہاں پہ دیکھو تو وہاں پہ وہ تم کو بریکٹ نظر آئے گی بریکٹ کے ساتھ وہ لکھا ہوا اچھا یہاں پہ نا ایک چیز وہ جو اور zero X one zero zero ہے نا اس کو ذرا یاد رکھنا اس کا افیکٹ نظر آئے گا جب ہم اس کو ڈبگر کے اندر کھولیں گے یہ جو اب ہم نے اس کو ڈبگر میں کھول لیا نا اس کے اندر اگر دیکھو گے تو تھوڑا سا تم کو لسٹنگ فائل سے فرق نظر آئے گا ٹھیک ہے ایک تو لسٹنگ فائل میں پروگرام شروع ہو رہا تھا زیرو زیرو زیرو زیرو سے یہاں پروگرام شروع ہو رہا ہے زیرو ون زیرو زیرو سے ٹھیک ہے نا یہ افیکٹ ہے اصل میں وہ جو O R G zero one zero zero ہم نے کمانڈ دی تھی نا اوپر ٹاپ پہ جو ڈائریکٹو دیا تھا اوریجنیٹ کا کہ پروگرام اوریجنیٹ کرو یعنی اس کا ڈیٹم پوائنٹ جو ہے وہ zero one zero zero starting point اچھا تمام ایڈریسز جو ہے نا وہ اسٹارٹنگ پوائنٹ کے حساب سے ہی آگے چلے گئے وہاں پہ جب ہم دیکھ رہے تھے تو وہاں پہ تھا A one one seven zero zero ٹھیک ہے نا یہاں پر ہے یہ ہے کیا آگے نظر آ رہا ہے موو ایکس سیون اور اصل کیا چیز ہے اس کے اندر وہی جو آرگ ون ہنڈریڈ ہم نے zero X one zero zero یعنی ون ہنڈریڈ ہیکس جو ہم نے دیا تھا وہ آرگ اس میں ایڈ ہو گیا ٹھیک ہے یہاں پر اس وقت تمہارا پوائنٹر ہے نا تو وہ جو کمانڈ ونڈو ہے اوپر جہاں پہ کرسر ہوتا ہے اس کے ساتھ دیکھو تو وہ کیا دکھا رہا ہے وہاں پہ زیرو زیرو زیرو فائیو یعنی یہ ورڈ کے طور پہ اس اس نے کو انٹرپریٹ کیا اور وہ ویلی جو ہم نے دی تھی اس کو اس وقت یعنی یہ بتا رہا ہے کہ اس میموری لوکیشن پر اس وقت جو ویلیو پڑی ہوئی ہے وہ زیرو زیرو زیرو فائیو ہے ٹھیک ہے اگر ہم اس کو ایک اسٹیپ نیچے لے کر کے جائیں نا اگلی لائن میں تو وہ فورن بتائے گا دیکھو اوپر کے zero zero zero A zero A کیا ہے ہیکسا ڈسمل زیرو اے جو ہے وہ ہے دس ڈیسیمل ہم نے یہی ویلیوز دی تھی نا پانچ دس اور پندرہ یہ ویلیوز وہاں پڑی ہوئی ہیں یہ چیز جو ہے نا یہ دوسری سمت سے بھی ہم دیکھ سکتے ہیں اگر ہم اپنی جو دوسری میموری ونڈو ہے ٹھیک ہے اس کے اندر جائیں اور دیکھنے کی کوشش کریں کہ ون ون سیون لوکیشن کے اوپر کیا ہے تو دیکھو ون ون سیون لوکیشن کے اوپر زیرو فائیو زیرو زیرو یہی یعنی الٹا لکھا ہوا ہے سیدھا پڑھنا ہے اس کو ٹھیک ہے پہلی والی بائٹ پہلے لکھی ہوئی ہے دوسری والی بائٹ بعد میں لکھی ہوئی ہے ایڈریس یعنی لوئر ایڈریس کے اوپر لوئر بائٹ ہے ہائر ایڈریس پہ ہائر بائٹ ہے zero zero zero five zero zero zero A ٹھیک ہے زیرو زیرو زیرو ایف یعنی پانچ دس اور پندرہ یہ یہاں پہ لکھے ہوئے اور نم فور جو ہمارا تھا اس کو ہم نے جو لوکیشن دی تھی اس کو جو ویلیو دی تھی وہ دی تھی زیرو وہ آگے لکھی ہوئی ہے زیرو زیرو زیرو زیرو ٹھیک ہے اب ہم اس کو ایگزیکیوٹ کرتے ہیں اسٹیپ بائی اسٹیپ پہلا اسٹیپ ہم نے اس کو ایگزیکیوٹ کیا ٹھیک ہے جب ہم نے پہلا اسٹیپس کا ایگزیکیوٹ کیا تو وہاں پہ اب آئی پی جو ہے اس پہ تم لوگوں نے نظر رکھنی میں نے پچھلی دفعہ بتا دیا ہے تمہیں کہ آئی پی اس طریقے سے چینج ہوگا وہ اسی طریقے سے چینج ہوگا اب اسے دیکھتے رہنا میں بار بار نہیں بتاؤں گا پہلی انسٹرکشن ایگزیکیوٹ ہوئی ہے ایکس ایکس کے کے اندر اندر کیا آ گیا وہی ویلیو آ گئی جو ہم نے اس میموری لوکیشن پر رکھی تھی ٹھیک ہے نا contents of memory location one one seven hexadecimal are now shift یہی مطلب ہے move X comma square bracket zero one one seven square bracket close کا مطلب یہ ہے the contents of memory location zero one one seven should be moved to the register A X and that is exactly the action that is taken by the processor in here you can see A X کے اندر کیا ویلو ہے زیرو زیرو زیرو فائیو اگلی انسٹرکشن پھر ہم کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ اگلی انسٹرکشن جب ہم نے ایگزیکٹ کی تو کیا ہو گیا اگلی انسٹرکشن جب ہم نے ایگزیکیوٹ کی تو بی ایکس کے اندر کیا ویلو آ گئی بی ایکس کے اندر ویلو آ گئی زیرو زیرو زیرو اے ٹھیک ہے نا یہ وہی چیز ہے یاد کرو جو ہم نے وہاں پہ لکھا تھا move X comma five move B X comma ten اس کو ہم نے میموری لوکیشن سے اب ایکسس کیا ہے اے ایکس میں پانچ آ گیا بی ایکس میں دس آ گیا اگلی انسٹرکشن ہماری add A X comma B X دونوں ایڈ ہو گئے پندرہ آ گیا اے ایکس کے اندر اگلی انسٹرکشن پھر ایگزیکیوٹ کی ٹھیک ہے ایکس میں ہم نے کیا رکھا ہوا تھا اس وقت zero one one B location جو ہے اس کے اندر ہم نے کیا رکھا ہوا تھا یہ لوکیشن ہے نم تھری کی ٹھیک ہے جو ہماری لسٹنگ فائل میں نم تھری ٹھیک ہے یہاں پر اس لوکیشن سے اٹھاؤ ذرا ویلو دیکھو بی ایکس میں کیا آ گیا ٹھیک ہے بی ایکس میں آ گیا پندرہ ٹھیک ہے اور اس کے بعد اگلی انسٹرکشن کے اوپر ہم نے اس کو ایڈ کر دیا ایڈ کیا تو تیس جواب آ گیا ون ای ایکس کے اندر یہ جو اگلی انسٹرکشن ہے اس کو ذرا غور سے ہم نے دیکھنا ہے یہ کیا کرتی ہے اور یہ جب ایگزیکیوٹ ہونا تو آپ ذرا یہ ساتھ والی جو ڈیٹا ونڈو ہے جس میں D S colon zero one one seven لکھا ہوا ہے یہ والی دائنی طرف والی جو ہے نیچے والی نہیں دائیں طرف والی اس پہ ذرا نظر رکھنا اس میں کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے نا یہ ذرا انسٹرکشن ایگزیکیوٹ ہوئی ٹھیک ہے انسٹرکشن ایگزیکیوٹ ہوئی کیا کیا اس نے نم فور لوکیشن جو ہم نے وہاں پہ ڈکلیئر کی تھی اس میں اس نے ریزلٹ لکھ دیا یہاں پہ ٹیکنیکلی ہمارا پروگرام ختم ہو گیا ہے نیچے یہ ہمارا جو ہے یہ ٹرمینیٹر ہے پروگرام ٹرمینیٹر ہے ٹھیک ہے اچھا اس ٹرمینیٹر کے بالکل نیچے دیکھو کوڈ ونڈو میں ہی وہ ڈیٹا جو تم نے دیا تھا نا وہ نظر آ رہا ہے لیکن یہاں پر اس کو ڈبگر جو ہے اس کو تو نہیں پتا کہ یہ ڈیٹا تھا ٹھیک ہے وہ اس کو یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ کوڈ ہے ٹھیک ہے کوڈ کی طرح اس کا جو بھی مطلب بن رہا ہے اس کے خیال میں ٹھیک ہے ہمارے لیے تو یہ ہم نے تو یہ انسٹرکشن نہیں دی تھی لیکن اصل میں یہ ہمارا ڈیٹا ہے 0500 0A00 0F00 دیکھو یہی سیکوینس ہے بائٹ کا لیفٹ زیرو پہ نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے اب یہاں پہ اس ونڈو میں چونکہ ڈبگر مجبور ہوتا ہے یہاں وہ ڈیٹا نہیں دکھا سکتا یہاں ہر چیز کو وہ کوڈ ہی سمجھتا ہے ڈیٹا تو ہمیں نظر آ رہا ہے جو ہم نے ادھر دائیں طرف والی ونڈو میں لکھا تھا وہ ڈیٹا ہمیں نظر آ رہا ہے کہ اسی طرح ہے اور یہ دیکھو کہ ریزلٹ بھی جو ہے نا وہ نم فور میں چلا گیا یہ جو ابھی پروگرام دیکھا ہے چلتے ہوئے اس کے اندر دو تین چیزیں ہیں جو ذرا سمجھنے والی ہیں ذرا دیکھنے والی ہیں ان کو سمجھنا ضروری ہے ہم نے جب پروگرام لکھا تھا تب تو ہم نے اس کو نم ون دیا تھا نم ٹو دیا تھا نم تھری اور نم فور یہ سمبل ہم نے اس کو اسائن کیے تھے ٹھیک ہے نا لیکن تم نے ادھر دیکھا ہے اس نے ہر چیز کو چاہے وہ جو ہو اس کو نمبر بنا دیا ٹھیک ہے نم ون ہمارا اچھا بلا نام تھا اس کو اس نے ون ون سیون کر دیا نم ٹو اس کو ون ون نائن کر دیا ٹھیک ہے ہر چیز کو نمبر میں کنورٹ کر دیا وہ نومیریکل مشین ہے نا وہ ہر چیز کو نمبر بنا دیتی اسمبلی لینگویج لیول کے اوپر ہم تھوڑا بہت سمبلس کے ساتھ کام کرتے ہیں سمبل لکھ دیتے ہیں نم ون نم ٹو نم تھری ہمیں دیکھتے ہوئے کچھ سمجھ میں آتا ہے کہ یار اس کا کیا مطلب ہے اس کا کیا مطلب ہے نمبر ون ہے نمبر ٹو نمبر تھری کچھ ہم اس سے سمجھ سکتے ہیں لیکن پروسیسر کے لیے اسمبلر نے ہر ایک چیز کو ایک نمبر میں کنورٹ کر دیا یہ جو بنایا نا ہم نے num one colon num one colon جو ہے نا اس کو ہم کہتے ہیں یہ لیبل ہے لیبل لگا دیا اس جگہ کو ایک لیبل لگا دیا ایک ٹیگ لگا دیا کہ یہ لوکیشن جو ہے نا اس کو جب بھی ہم ریفر کریں گے اس نام سے ریفر کریں گے اور اسمبلر خود بخود اس نام کو نمبر میں کنورٹ کر دے گا درمیان میں اگر کہیں موقع ملا نا تو یہ آپ لوگوں کو شاید میں ایک اسائنمنٹ ایسی دوں کہ جس میں آپ لوگوں کو مینولی یہ کام کرنا پڑے گا تب آپ کو جا کر کے اس کی اچھی طرح سمجھ میں آئے گی ٹھیک ہے تب جا کے اسمبلر کی بھی کچھ قدر محسوس ہوگی تب پتہ لگے گا کہ یہ کتنا مشکل کام ہے جو بیچارے کو کرنا پڑتا ایک تو یہ چیز ہے کہ وہ جو بھی لوکیشن جہاں بھی ہم اس کو لیبل لگائیں گے وہ اس لوکیشن کو ایک نمبر میں کنورٹ کر دے گا ٹھیک ہے نا دوسری چیز جو ہے نا وہ جو دیکھنے والی ہے وہ یہ کہ ڈی ڈبلو کا کیا افیکٹ ہوا ہم نے لکھا تھا پانچ پانچ تو ایک ایک نمبر ہے سمپل بائٹ میں بھی آ سکتا تھا لیکن چونکہ ہم نے اس کو ڈی ڈبلو لکھا تھا نا اس لیے اس نے اس کو دو بائٹ میں فٹ کیا زیرو زیرو زیرو فائیو یعنی zero zero trailing leading zeros لگائے اس کے ساتھ زیرو لگا کر کے اس نے اس کو پورا سولہ بٹ کا نمبر بنایا اور سولہ بٹ کا نمبر جو ہے پانچ بنا کر کے اس کو لکھ دیا ٹھیک ہے نا یہ دوسری چیز ہے دیکھنے والی یہاں پہ سائز جو ہے نا وہ جو ڈی کے ساتھ ڈبلو یا بی یا جو کچھ بھی ہم لکھتے ہیں نا سائز اس کے حساب سے خود بخود اسمبلر سیٹ کرتا ہے کہ اس کے لیے کتنی بائٹس ریزرو کروں گا ٹھیک ہے نا کتنی بائٹس جو ہیں وہ میں اس چیز کے لیے ریزرو کر دیتا ہوں اس نے دو بائٹس اس کے لیے ریزرو کر دی اور اس کو انیشلائز کر دیا زیرو زیرو زیرو فائیو سے ٹھیک ہے نا یہ دوسری چیز آپ کو سمجھ میں آ گئی اچھا اب یہی جو پروگرام ہے نا اس میں ایک چیز کو ذرا دیکھو کہ نم ون آپ نے کہا نم ٹو آپ نے کہا ٹھیک ہے نا نم تھری کہا نم فور کہا یہ سب آپ سمبل لگاتے چلے گئے اور ان کو آپ نے سمبل کے طور پہ جو ہے وہ استعمال کر لیا اس کا ایک اور طریقہ بھی ہو سکتا ہے اگر ہمیں یہ بات معلوم ہے جو کہ ہمیں اس وقت معلوم ہے کہ نم ون سے دو بائٹ آگے جو نم ون کی لوکیشن ہے نم ون جہاں سے شروع ہو رہا ہے اس سے دو بائٹ آگے نم ٹو ہے اس سے دو بائٹ آگے نم تھری ہے اس سے دو بائٹ آگے نم فور ہے یعنی پہلی لوکیشن سے دوسری کا آف سیٹ ہمیں معلوم ہے دوسری لوکیشن سے تیسری کا آف سیٹ معلوم ہے تیسری لوکیشن سے چوتھی یا پہلی لوکیشن سے دوسری کا پہلی لوکیشن سے تیسری کا یا پہلی لوکیشن سے چوتھی کا ہمیں آف سیٹ معلوم ہے تو اگر ہم صرف ایک لیبل بھی لگا دیں تو بھی ہم کام اپنا چلا سکتے ہیں وہ شاید اتنا ڈسکرپٹو نہیں ہوگا لیکن صرف تم لوگوں کو تھوڑا سمجھانے کے لیے کیونکہ یہ آگے میں نے ایک جگہ پہ استعمال کرنا ہے خاص مقصد کے لیے تو یہیں پہ سمجھا دیتا ہوں یہ کیا ہے ہم یہ بھی تو کہہ سکتے ہیں نا کہ پہلی ویلو اٹھاؤ نم ون سے دوسری ویلو اٹھاؤ نم ون پلس ٹو سے تیسری ویلو اٹھاؤ نم ون پلس فور سے ٹھیک ہے نا تو اسمبلر کے لیے نم ون بھی ایک نمبر ہی تھا ٹھیک ہے اس میں اس نے ایک اور نمبر ایڈ کر دیا دوسرا نمبر نکلا نمبر میں نمبر ایڈ کیا دوسرا نمبر نکلا اس نمبر میں تیسرا ایڈ کر دیا تیسرا نمبر نکلا ہے تو اس کے لیے تو اوریجنلی وہ سمبل ویسے ہی کوئی معنی نہیں رکھتا تھا اس کے لیے تو اوریجنلی وہ سمبل جو ہے وہ نمبر تھا تو نمبر میں ایک نمبر ایڈ کر دیا دوسرا نمبر ایڈ کیا تھا وہ ایک ہی بات یعنی ایک ریفرنس سے اگر ہمارے پاس اسٹارٹنگ پوائنٹ معلوم ہو تو اس اسٹارٹنگ پوائنٹ سے یعنی جس کو ہم کہیں گے نا کہ اس اس کو صفر مان کے اس کو ڈیٹم پوائنٹ اسٹارٹنگ پوائنٹ مان کے اس کے ڈسٹینس کے ریلیٹو بھی ہم چیزیں اٹھا سکتے ہیں ٹھیک ہے نا اس کے لیے میں دوسرا پروگرام جو ہے نا وہ ابھی دکھاتا ہوں آپ لوگوں کو example zero three dot A سے یہ جو پروگرام ہے نا یہ اگر ویسے دیکھو گے تو تم کو لگے گا جیسے یہ کوئی مختلف ہے پہلے والے پروگرام جیسا نہیں ہے یہ لیکن یہ ایگزیکٹلی exactly وہی پروگرام لکھا ہوا ہے اس کا افیکٹ اس کی اس کا کوڈ ہر چیز وہی ہے بس یہ لکھا ذرا ڈفرینٹ طریقے سے گیا ہے مانی اس کے وہی نم ون کیا ہے نم ون پھر وہی بات ہے کہ نم ون ایک آفسیٹ ہے جو کہ وہ نیچے لکھا ہوا نظر آ رہا ہے اس کے نیچے دیکھنا نم ٹو نم تھری نم فور نم فائیو نہیں دیے میں نے اگر میں دے بھی دوں تو کوئی فرق نہیں پڑتا ٹھیک ہے نا کیونکہ میں نے ان کو ریفر نہیں کیا ہے اس لیے وہ کوئی فرق نہیں پڑتا اب ہر لوکیشن کو میں نم ون کے حساب سے آگے ایکسس کر رہا ہوں اس میں جو خاص چیز ہے نا وہ یہ یہ ضرور دیکھنے والی ہے کہ نم ون کے آگے جو بھی میں نے لکھا ہے نا وہ کانسٹنٹ ہے num one plus two num one plus four یعنی کوئی ویریبل ویلو نہیں لکھی فکس ویلو لکھ دی ہے ٹھیک ہے اب نم ون خود بھی اسمبلر کے لیے ایک نمبر ہے جو جمع کر کے آگے دو لکھا وہ بھی ایک نمبر ہے تو اسمبلر خود ہی اس کو جمع کر کے جو جواب آئے گا نا وہ یہاں لکھ دے گا یہ جب ہم اس کو کمپائل کریں اس کو کمپائل کر لیں اور کمپائل کر کے جلدی جلدی کمپائل کر کے ہم پہنچتے ہیں ذرا ڈیبگر کے اندر ڈیبگر کے اندر اس کو ذرا دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں اب ڈیبگر کے اندر وہ چیز کھولی ہم نے ٹھیک ہے میں ابھی لسٹنگ فائل میں نہیں گیا وہ وہی ہوگی ایکزیکٹلی لسٹنگ فائل جو کہ تم نے پہلے دیکھی ہے ٹھیک ہے نا یہ ذرا ڈبھر کے اندر دیکھو ایکزیکٹلی جس کو ہم کہیں گے نا یعنی وربا ٹم وہی پروگرام ہے جو پہلے ہم نے دیکھا تھا یہ جو ایک سو انیس one one B one one seven یہ جو ویلی ون ون سیون تو آئیے نم ون سے ون ون نائن جو آئیے نا ون ون سیون مل گیا تھا اسمبلر کو ٹھیک ہے وہ as the offset of num one مل گیا تھا اس میں خود ہی اس نے دو ایڈ کر کے اس کو ون ون نائن بنا دیا خود ہی اس میں مزید دو دو ایڈ کر کے یعنی چار ایڈ کر کے اس کو ون ون بی بنا دیا اور اس کے بعد اس کے اندر چھ ایڈ کر کے اس کو ون ون ڈی بنا دیا ٹھیک ہے نا یہ اسمبلر نے خود ہی کر دیا یہ سارا کام اچھا یہ بھی ذہن میں رکھنا کہ یہ کام کمپائلیشن کے دوران یعنی اسمبلی کے دوران ہو گیا تھا ٹھیک ہے جب اس پروگرام کو ہم ایگزیکیوٹ کریں گے نا اس کا نتیجہ وہی نکلے گا بالکل ایگزیکٹلی exactly وہی چیز نکلے گی جو ہم نے پہلے والے پروگرام میں کیا لہٰذا اس کو اب دوبارہ ایگزیکیوٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اگر تمہارا دل چاہے تو ایگزیکیوٹ کر کے دیکھ لو اس کو ایک اور طریقہ جو ہے نا اسی پروگرام کو لکھنے کا وہ ساتھ ہی تم دیکھ لو یہ دوسرے طریقے سے میں نے اس کو لکھا ہے کوڈ وہی ہے اس میں فرق جو آیا نا وہ ڈیٹا ڈیکلریشن میں آیا یہاں پر کیونکہ مجھے سب وہ ڈی ڈبلو کرنا تھا تو بجائے اس کے کہ میں ایک ایک لائن میں جا کر کے اس کو ڈی ڈبلو کرتا نا میں نے اس کو five comma ten comma fifteen comma zero یہ کوما کوما کوما کوما کرتے چلے جاؤ جتنا مرضی اس میں لکھنا ہے لکھ جاؤ ٹھیک ہے نا وہ سارے کو اسمبلر جو ہے وہ خود بخود ہی لے لے گا تو یہ بنیادی طور پہ دو دو تین جو میں نے دکھائے ہیں یہ دو تین بنیادی طور پہ مختلف طریقے ہیں اسی چیز کو کرنے کے اسی چیز کو لکھنے کے اچھا یہ جو ابھی تم لوگوں نے دو تین ایگزامپلس جو دیکھی ہے نا ان میں جو اہم بات سمجھنے والی ہے وہ ایک تو ہے جو آپرینٹ یعنی جو آپرینٹ تھے وہ اب ہمارے میموری میں پڑے ہوئے تھے ہم نے میموری سے اٹھائے ٹھیک ہے نا اور دوسری ایک جو چیز ہے اس کے اندر وہ یہ کہ جس میموری لوکیشن سے ہم نے اس کو اٹھایا ہے وہ میموری لوکیشن ایک نمبر کے طور پر فکسڈ ویلو کے طور پہ ہم نے اسے دی تھی ٹھیک ہے یہ دو باتیں ہیں یعنی ایک سائز آف دی آپرینٹ اور یہ کہ وہ میموری میں پڑا ہوا تھا اور میموری میں جس جگہ وہ پڑا ہوا تھا اس کا ایڈریس فکس ایڈریس ہم نے انسٹرکشن میں دے دے دیا دیا تھا تھا فکسڈ ایڈریس انسٹرکشن میں ہم نے ٹھیک ہے اور اس ایڈریس سے اس کو ایک فارم ہے یعنی یہ پہلی ایڈریسنگ فارم ہے اس کو ہم کہتے ہیں ڈائریکٹ ایڈریسنگ یعنی جس جگہ سے ہم نے اٹھانا ہے اس کا اس لوکیشن کا ہم نمبر دے دیتے ہیں فکس ویلو دے دیتے ہیں کانسٹنٹ ویلو دے دیتے ہیں کہ اس لوکیشن سے اٹھاؤ ڈائریکٹ ایڈریسنگ اسے کہتے ہیں ڈائریکٹ ایڈریسنگ یعنی جو نمبر دیا ہوا ہے بس سیدھا اسی نمبر سے آپ ویلو کو اٹھا لیجیے اسی میموری لوکیشن سے آپ ویلو کو اٹھا لیجیے ٹھیک ہے نا اس کے بارے میں تھوڑی سی ڈیٹیل جو ہے تمہارے نوٹس میں بھی ہوگی اس کو بھی دیکھ لینا ذرا زیادہ الیبوریٹ ہو جائے گا کام اور دوسری جو چیز ہے نا وہ ہے جو ہم نے ڈی ڈبلو کا جو ڈائریکٹو استعمال کیا تھا یعنی جس ڈیٹا کو میں ایکسس کرنے لگا ہوں اس ڈیٹا کی ویڈ کیا ہے وہ بائٹ ہے وہ ورڈ ہے ابھی ہم نے جو استعمال کیا تھا وہ ورڈ ہے اچھا دوسری ایک چیز اور بھی ذہن میں رکھو کہ اس میں ضروری ہے کہ سورس اور ڈیسٹینیشن دونوں کا سائز ایک ہو ٹھیک ہے اچھا ایک چیز اور جو تم کو یاد ہوگا وہ یہ کہ جب وہ اسے اٹھاتا ہے میموری میں لکھی ہوتی ہے وہ زیرو فائیو زیرو زیرو جب وہ رجسٹر میں آتی ہے تو وہ ہو جاتی ہے زیرو زیرو زیرو فائیو یعنی نمبر اپنی صحیح فارم لے لیتا ہے میموری میں جس طرح یعنی یہ نہیں ہے کہ جب وہ رجسٹر میں اٹھایا جائے گا تو وہ الٹا ہو جائے گا نہیں رجسٹر میں وہ بالکل ٹھیک آئے گا میموری میں جب لکھا جائے گا تو چونکہ لوئر بائٹ لوئر ایڈریس پہ اور ہائر بائٹ ہائر ایڈریس پہ ہوگی تو میموری میں نظر ایسے آئے گا کہ وہ الٹا لکھا ہوا لیکن وہ اصل میں الٹا نہیں ہے وہ جب آپ اس کو ایز اے ویلو اٹھا لو تو وہ سیدھا ہو جائے گا رجسٹر میں آ کر کے بالکل صحیح نظر آئے گا نمبر کے طور پہ یاد ہوگا وہ جو ابھی ہم نے پیچھے ایگزیکیوشن کی تھی ٹھیک ہے نا یہ دو تین چیزیں جو ہیں اس میں یہ خاص ہیں ڈائریکٹ میموری ایڈریسنگ کی فارم جو ہے اس میں ہم نے استعمال کیا اب جو ہے نا اسی چیز کی اسی چیز کی ایک چھوٹی سی ایک تھوڑی سی اور ویریشن ہم کر کے دیکھتے ہیں اس میں ابھی تک جو ہم نے بات کی تھی نا جو ابھی تک ہم نے دیکھا ہے کہ ایکس میں پہلے اسے پڑھا اس کے بعد دوسرے ویریبل کو ہم نے دوسری ویلو کو بی ایکس میں پڑھا پھر ایکس اور بی ایکس کو ایڈ کر دیا رجسٹر ٹو رجسٹر ایڈیشن کی ہم نے یہ ایڈیشن جو ہے نا یہ رجسٹر ٹو رجسٹر کے بجائے اگر ہم اس میں میموری ٹو یعنی رجسٹر ٹو میموری بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے دوسرا پروگرام جو ہے اس کے لیے میں آپ کو لکھ کر کے دکھاتا ہوں یہ دوسرا پروگرام ہمارا ہے example zero five dot A یہ دیکھیے یہ جو پروگرام ہے نا اس کے اندر جو خاص چیز ہے وہ یہ کہ آپریشن جو اب ہم کر رہے ہیں نا اگر اس کو دیکھو گے تو آپریشن ہمارا اب رجسٹر ٹو رجسٹر نہیں ہو رہا ایڈ جو خاص طور پہ وہ جو دو ایڈ ہے نا ان کو دیکھو وہ رجسٹر ٹو رجسٹر نہیں ہو رہا ان وہ سیدھا میموری لوکیشن میں اسی میموری لوکیشن میں جہاں کے ہم نے ریزلٹ لے کے جانا تھا نا اسی میموری لوکیشن میں سیدھا ہی ہم لے کے جا رہے ہیں ٹھیک ہے پہلے ہی انسٹرکشن کے اندر ہم نے اس کو ویلو کو اٹھایا ایکس میں اور چونکہ پہلی دفعہ تو کوئی ایڈیشن ہوئی نہیں ہے تو اس کو ہم نے موو کر دیا سیدھا سیدھا نم ون پلس سکس میں ٹھیک ہے نا اچھا یعنی پہلی دفعہ جو پہلی ویلو ہے وہ ریزلٹ میں چلی گئی دوسری دفعہ جو دوسرا اسٹیپ ہے move X num one plus two ٹھیک ہے یہ دوسرا نمبر میں نے اٹھایا اور اب موو نہیں کیا اب میں نے اس کو ایڈ کر دیا تو پہلا نمبر اور دوسرا نمبر افیکٹولی ہم کہیں کہ نتیجے کے طور پہ پہلا نمبر اور دوسرا نمبر ایڈ ہو گئے اور ریزلٹ کہاں گیا ریزلٹ گیا وہ جو لوکیشن ہے نا میموری لوکیشن جو کہ پہلے اگزامپل کے اندر نم فور تھی جہاں پہ کہ میں نے ریزلٹ سیو کیا تھا اس میموری لوکیشن میں سیدھا سیدھا ایڈ ہو گیا ٹھیک ہے اور اس کے بعد یہ تیسرا نمبر میں نے اٹھایا نم ون پلس فور سے اور اس کو بھی لے جا کے سیدھا ایڈ کر دیا اگر اس کے اندر دیکھو گے تو اس کے اندر افیکٹولی تھوڑی انسٹرکشن جو ہے نا وہ کم ہوں گی ٹھیک ہے کیونکہ ڈائریکٹ سارے کام ہو رہے ہیں ایک خاص طور پہ ایک یعنی جس کو ہم کہتے ہیں کہ mem to reg move mem to reg memory to register move جو ہے ایک دو میموری ٹو رجسٹر موو جو ہے وہ اس میں نہیں ہے کیونکہ ہم نے ہمیں اس کی ضرورت نہیں تھی ہم نے ایک کو پڑھا اس کو سیدھا ہی لے جا کر کے ایڈ کر دیا لوکیشن کے اندر جو ریزلٹ ہے ہمارا اس کے اندر ہم نے لے جا کے ایڈ کر دیا اب اس کو اس نیچے دیکھو وہ ڈی ڈبلو جو ہمارے ڈائریکٹوس تھے وہ اپنی جگہ پہ بالکل ویسے ہی ہیں اب اگر اس کی ہم لسٹنگ فائل دیکھیں اس کو ہم اسمبل کرتے ہیں اسمبل کر کے اور اس کو دیکھتے ہیں کہ یہ کیا اس کا ریزلٹ کیا نکلتا ہے یہ اس کی لسٹنگ فائل ہے تو اس کے اندر جو ہے تم دیکھو گے یہ اب تم کو تھوڑا بہت تم لوگوں کو نا فیملیئر سا محسوس ہونے لگے گا کچھ کالمس کے اب مانی تم کو معلوم ہے یہ کوئی خاص فرق نہیں ہے پہلی والی لسٹنگ فائل سے صرف جو دیکھنے والی چیز ہوگی نا اس کے اندر وہ یہ دیکھنا کہ جو پچھلی والی لسٹنگ فائل میں ایڈ کا آپ کوڈ دیا تھا نا اس نے وہ اس والی لسٹنگ فائل میں ایڈ کا وہ آپ کوڈ جو ہے چینج ہو جائے گا کیوں چینج ہو جائے گا اس لیے چینج ہو جائے گا کہ اب ایڈ کا ڈیسٹینیشن جو ہے وہ اب رجسٹر نہیں رہا پہلے ایڈ کا ڈیسٹینیشن جو تھا وہ ایک تھا تو اس کا آپ کوڈ کچھ اور تھا اب ایڈ کا ڈیسٹینیشن جو ہے وہ نم ون پلس سکس ہے یعنی one F zero zero zero zero one F memory location وہ جو اسکوائر بریکٹ میں ساتھ نظر آ رہی ہے نا یہ ہے اس لیے اس کے ساتھ اس کے حساب سے اس کا آپ کوڈ بھی چینج ہو جائے گا ٹھیک ہے اس کے علاوہ لسٹنگ فائل کے اندر کوئی خاص چیز نظر نہیں آ رہی نم ون جو ہم نے وہ ایک لائن میں لکھا تھا تو ادھر بھی اس نے بدلے میں ہمیں وہ ایک ہی لائن میں سارا ہمارا ڈیٹا جو ہے نا نیچے دکھا دیا ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ کوئی خاص چیز نہیں ہے اس پروگرام کو ذرا ڈبگر میں کھولتے ہیں اسی طریقے سے ہم ایگزیکشن ذرا کر کے دیکھیں اس کی یہ اس کو ڈبگر میں جب ہم نے کھولا تو اس میں ایک چیز ذرا دیکھنے والی ہے چونکہ ہماری انسٹرکشن چینج ہوئی نا اور ہماری انسٹرکشن چینج ہونے کی وجہ سے کچھ انسٹرکشن کا آپ کوڈ بڑھ گیا ٹھیک ہے جیسے وہ ایڈ کا تم نے دیکھا کہ پہلے شاید ایک بائٹ میں تھا اب دو بائٹ میں ہو گیا وہ ایڈریس بھی ساتھ آ گئے اس کی وجہ سے کوڈ کا سائز تھوڑا ویری کر گیا جب کوڈ کا یعنی آپ کوڈ کا سائز تھوڑا ویری کیا ہے نا تو اس کی وجہ سے نم ون کی لوکیشن بھی ویری کر گئی اور اب نم ون کی لوکیشن تم کو ون ون سیون نظر نہیں آئے گی یہ ون ون نائن ہو گئی ہے ٹھیک ہے نا نم ون کی لوکیشن چینج ہو گئی لیکن ہمیں نہیں پتا ہمارے لیے وہ نم ون ہی ہے ہم نے تو نم ون ہی دیا تھا یہ جو چینجز ہوئی ہیں اس کو اسمبلر نے خود ہی اپنے حساب سے ایڈجسٹ کر کے جو بنتا تھا ون ون نائن بنتا تھا وہ اس نے یہاں پر لکھ دیا ٹھیک ہے نا تو اب اس کو ایگزیکیوٹ کرتے پہلی انسٹرکشن ایگزیکیوٹ کی ہم نے ایکس میں کیا آ گیا ٹھیک ہے ایکس میں آ گیا زیرو زیرو زیرو فائیو اچھا یہ ذرا ہم چل کے دیکھیں نا یہ ڈی ایس ڈیٹا سیگمنٹ کے اندر یعنی یہ جو لوکیشن جہاں پہ ہم نے ڈیٹا رکھا ہوا ہے اچھا وہی جو پیچھے میں تم لوگوں کو بات بتا رہا تھا کہ اس کو دیکھو تو لکھا ہوا نظر آئے گا زیرو فائیو زیرو زیرو یہاں پر لیکن اسی لوکیشن کو یعنی زیرو ون ون نائن کو جب میں نے ریڈ کیا ہے رجسٹر میں تو رجسٹر میں میں جو پڑھ رہا ہوں وہ ہے زیرو زیرو زیرو فائیو یعنی یہ جو آگے پیچھے میموری میں لکھا جاتا ہے نا اس کا افیکٹ اگر میں اس کو ورڈ ہی کے طور پر پڑھتا ہوں ورڈ ہی کے طور پر جب میں اسے رجسٹر میں پڑھتا ہوں تو اس کا افیکٹ وہی ہوتا ہے یعنی جو نمبر میں نے لکھا تھا وہ نمبر 0005 ہی مجھے ملتا ہے اس میں مجھے الٹا ریڈ کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی یہ پروسیسر کو پتا ہے کہ میں لکھوں گا الٹا اور پڑھوں گا سیدھا اسے ٹھیک ہے ایک تو یہ چیز ہوگی دوسرا اب دیکھنا اب جو افیکٹ ہوگا نا اس کا لکھنے کا وہ ذرا سا یعنی یہ اس کے ایگزیکشن کا افیکٹ جو ہوگا وہ ہر اسٹیپ پہ تھوڑا سا پچھلے والے سے ڈفرینٹ ہوگا اب اگلی انسٹرکشن جب موو والی میں ایگزیکیوٹ کرتا ہوں یہ موو والی انسٹرکشن تو ادھر ڈیٹا ونڈو میں دیکھو جو لوکیشن تھی نا نم ون پلس فور کی sorry num one plus six کی جو لوکیشن تھی اس لوکیشن کے اندر یعنی جو ریزلٹ والی لوکیشن تھی اس میں یہ موو افیکٹولی اس نے وہ پانچ جو تھا وہ وہاں پہ موو کر دیا اگلا جو ہے پھر اگلی اگلا ویریبل میں ایکس میں اٹھاؤں ٹھیک ہے نا اور اگلا ویریبل ایکس میں اٹھانے کے بعد اس کو ریزلٹ لوکیشن میں ایڈ کروں یہ دیکھو یہاں اب اگر غور سے دیکھو گے نا تو ایکس میں میں ریزلٹ ریزلٹ ریزلٹ نہیں نہیں ہے ہے کہاں کسی بھی رجسٹر تم کو نظر آئے گا ریزلٹ کا چونکہ ڈیسٹینیشن جو ہے نا وہ ہم نے انسٹرکشن میں یہ دیا تھا کہ کسی رجسٹر میں نہیں اس کو رکھنا یہ میموری لوکیشن میں رکھنا ہے ٹھیک ہے نا تو وہ دیکھو میموری لوکیشن جو ہے نا وہ ہے زیرو ایف زیرو زیرو یعنی یہ پانچ جمع دس ٹھیک ہے پانچ ڈیسیمل جمع دس ڈیسیمل از پندرہ decimal which is zero F hexadecimal ٹھیک ہے تو وہ بالکل اسی طرح ہماری انسٹرکشنز کو فالو کر رہا ہے میرا خیال ہے کہ تم بھی میری انسٹرکشنز کو فالو کر رہے ہوگے کوئی اتنا خاص کنفیوژن وغیرہ نہیں ہوگا بس ذرا اگر تھوڑا بہت ہو رہا ہے تو ذرا کنسنٹریٹ کرو صرف اس کو دیکھو یہ کر کیا رہا اس کے بعد اگلی اگلا اسٹیپ ہم لیتے ہیں ٹھیک ہے نا اگلا اسٹیپ جو ہم نے لیا تو ایکس میں کیا آ گیا ہمارا پندرہ وہی یہ بات وہی ہے پانچ جمع دس جمع پندرہ ہم نے کرنا ہے اور اس کو پھر سیدھا میموری لوکیشن میں ایڈ کر دیکھو چینج ایکس میں نہیں ہوا ایکس زیرو ایف ہی ہے چینج کہاں ہوا ہے میموری لوکیشن میں کیوں چینج میموری لوکیشن میں ہوا اس لیے کہ انسٹرکشن کا ڈیسٹینیشن جو تھا نا وہ میموری لوکیشن تھی انسٹرکشن کا ڈیسٹینیشن جو ہے وہ رجسٹر نہیں تھا ٹھیک ہے نا یہ چیز اب اس میں تم یہ بات جو ہے اس کو سمجھ گیا ہوگے کہ اس میں کیا فرق پڑا ہے اس میں فرق یہ تھا کہ اس میں جو ہم نے پروگرام لکھا ہے اس میں ایڈ کا یا موو کا ڈیسٹینیشن جو ہے یعنی جس جگہ ریزلٹ سیو ہونا ہے اس وہ جگہ جو ہے وہ رجسٹر نہیں بلکہ میموری تو اس پروگرام کے اندر جو ابھی تم نے دیکھا ہے نا اس پروگرام کے اندر ایک تو جیسے میں نے پہلے بتایا کہ ایک تو ڈیسٹینیشن جو ہے وہ میموری ہے اور اس کا تم نے افیکٹ دیکھ بھی لیا کہ ہم جو بھی ایکشن کر رہے ہیں وہ ایکشن میموری میں چینجز لا رہا ہے ٹھیک ہے نا ڈائریکٹ میموری کے اندر وہ چینجز لا رہے ہیں اور دوسرے اس فارم میں بھی یعنی جب میموری ڈیسٹینیشن ہے تو ایڈریسنگ یعنی اس کو ایکسس کرنے کے لیے جو طریقہ ہم نے استعمال کیا نا وہ ڈائریکٹ ایڈریسنگ کا ہی طریقہ استعمال کیا ٹھیک ہے اچھا اگر تھوڑا سا اس پروگرام کو دیکھو نا تو ایک خیال تم لوگوں کے ذہن میں پیدا ہوگا وہ یہ کہ جو پہلی دو انسٹرکشن تم لوگ اگر یاد ہو تو پہلی دو انسٹرکشن ہماری جو تھی وہ تھی move X comma square bracket num one اور move num one plus six comma X ٹھیک ہے یہ یعنی پہلے ہم نے اس کو پڑھا پڑھ کے رجسٹر میں لائے اور پھر رجسٹر سے اٹھا کر کے میموری میں ڈال دی تو ہم اس کو ایسے بھی تو لکھ سکتے تھے کہ اگر ہم اس کو یوں یوں کہہ دیتے کہ موو نم ون پلس سکس کوما نم ون ٹھیک ہے یعنی میموری نم ون سے پڑھو اور نم ون پلس سکس میں ڈال دو اگر ہم یہ کام کرتے نا اس کو ہم کہتے ہیں یہ انلیگل ہے انلیگل سے کیا مطلب ہے خاص بات ہے اس کو سمجھنا چاہیے اچھی طرح سے انلیگل ہونے کا مراد کیا ہے کہ یہ جو جنرل موو کی انسٹرکشن ہے نا یہ اور کوئی بھی جنرل آپریشن کی ایڈ ہو گئی سبٹریکٹ ہو گئی کوئی بھی انسٹرکشن لے لو اس کے اندر دونوں آپرینڈ میموری سے نہیں ہو سکتے ٹھیک ہے نا یعنی جو بھی ڈبل آپرینڈ انسٹرکشن ہے اس میں دونوں آپرینڈ جو ہیں وہ میموری کے نہیں ہوں گے ٹھیک ہے یعنی موو میں ایک یا کانسٹنٹ ہوئے گا یا رجسٹر ہوئے یا کانسٹنٹ کرو گے یا رجسٹر کرو گے دوسرا میموری ہو سکتا ہے ٹھیک ہے نا یعنی دونوں دونوں میموری نہیں ہوں گے کی ٹائپ جو ہے رجسٹر ٹو رجسٹر ہو سکتا ہے ٹھیک ہے نا رجسٹر ٹو میموری میموری ہو سکتا ہے ٹو رجسٹر ہو سکتا ہے ٹھیک ہے کانسٹنٹ ٹو میموری ہو سکتا ہے میموری ٹو کانسٹنٹ نہیں ہو سکتا رجسٹر ٹو کانسٹنٹ نہیں ہو سکتا جیسے میں نے بتایا کہ ڈیسٹینیشن جو ہے وہ کانسٹنٹ نہیں ہو سکتی یہ چیز جو ہے کہ آپ میموری ٹو میموری موو جو ہے وہ سوائے اسٹرنگ انسٹرکشنز کے وہ جو ایک خاص کلاس ہے انسٹرکشنز کی سوائے اسٹرنگ انسٹرکشنز کے وہ جب آئیں گی تو میں بتاؤں گا اس کے علاوہ کسی بھی انسٹرکشن میں آپ میموری ٹو میموری موومنٹ یا میموری ٹو میموری آپریشن جو ہے وہ آپ نہیں کر سکتے یہ جو آپریشن میں بتا رہا ہوں نا میموری ٹو میموری یہ اگر آپ لکھو گے نا اور یہ کمانڈ آپ دینے کی کوشش کرو گے تو اسمبلر اس کو ڈکلیئر کر دے گا انلیگل ٹھیک ہے وہاں پہ ایرر دے گا اور ایرر کے ساتھ وہ مطلب بتائے گا کہ انویلڈ آپ کوڈ ہے یا یہ آپ کوڈ موجود ہی نہیں ہے ٹھیک ہے اس کے لیے کوئی آپریشن کوڈ ہی موجود نہیں ہے کہ ہم میموری ٹو میموری موو کر سکیں ٹھیک ہے ایک چیز تو یہ ہوگی دوسرے جو ڈائریکٹ ایڈریسنگ کا تھوڑا سا کانسپٹ میں نے دیا ہے اس کو ذرا دیکھ لینا اس میں ڈیسٹینیشن پہ بھی ڈائریکٹ ایڈریسنگ استعمال کی ٹھیک ہے اور اس کا افیکٹ بھی تم لوگوں نے دیکھ لیا ایک جو چیز ہے نا وہ یہ ہے کہ اس دفعہ میں یعنی آپ کو پہلی اسائنمنٹ دیتا ہوں بڑی چھوٹی سی معمولی سی اسائنمنٹ ہے مگر یہ اسائنمنٹ کرنی ذرا دھیان سے ہے ٹھیک ہے نا یہ جو اب آپ کو نظر آ رہا ہے نا سلائڈ دیکھو اس کے اوپر ایک پروگرام ہے یہ پروگرام جو ہے نا یہ بالکل بڑا فیملیئر پروگرام ہے وہی چیز ہے جو ہم کرتے آ رہے ہیں ٹھیک ہے نا ذرا مطلب بالکل تقریباً وہی کچھ لکھا ہوا ہے O R G zero one zero X one zero zero ٹھیک ہے یہ اوریجن ہے اس کا اور آگے وہ انسٹرکشنز ہیں موو A X comma num one move B X comma num one plus two add A X comma B X move B X comma num one plus four add A X comma B X move num one plus six comma A X یہ ٹوٹل وہی جو ہم ہمارا پرانا کھیل چلا رہا ہے پانچ جمع دس جمع پندرہ ٹھیک ہے نا یہ جوڑ سے ابھی ہم نکلے نہیں یہ پروگرام تم نے بالکل ایسے ہی جیسے ہی لکھا ہوا ہے ویسے ہی ٹائپ کرنا ہے اور امید ہے ویسے ہی ٹائپ کرو گے تو اس کے بعد پھر اس کو کمپائل کرنا ہے یعنی اسمبل کرنا ہے میں بار بار کمپائل کا لفظ یوز کرتا ہوں میرے لیے اسمبل اور کمپائل جو ہے وہ ایک ہی چیز ہے تو اس کو اسمبل کرنا ہے ہم نے بالکل اسی طریقے سے جیسے ہم پچھلے اپنے پروگرامز کو اسمبل کرتے چلے آ رہے ہیں اس کے بعد اس پروگرام کو تم نے ڈبگر میں چلانا ہے ایک ایک اسٹیپ ڈبگر میں چلانا ہے جو پہلی بات تو یہ کہ جو کچھ ہوا ہر اسٹیپ کے اوپر وہ تمہیں ایک کاغذ پر نوٹ ڈاؤن کرنا ہے کیا ہوا ٹھیک ہے نا اور کیا ریزلٹ نکلا پہلی چیز تو یہ اسائنمنٹ کا پہلا پارٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو ایکس ایکس اور اور بی رجسٹر کے اندر نم سکس کے اندر جو چینجز آ رہی ہیں یعنی جو ہمارے ڈیسٹینیشن رجسٹرز اور ڈیسٹینیشن میموری لوکیشن ہے اس پر جو چینجز آ رہی ہیں یہ ہر انسٹرکشن کے اوپر یہ تم نے نوٹ ڈاؤن کرنی ہے ایک اسائنمنٹ کا پارٹ یہ اور دوسرا اسائنمنٹ کا پارٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ جو کچھ ہوا اس کے اوپر جو کچھ ہوا ہے اس اسائنمنٹ کو کرتے ہوئے جو آپ نے آبزرو کیا ہے وہ ریزن آپ نے مجھے لکھ کر کے بھیجنی ہے یہ وہ ریزن لکھ کے بھیجنی ہے کہ جو کچھ آپ کو نظر آیا وہ کیوں ایسا ہوا ٹھیک ہے نا یعنی جیسا آبزرو کیا آپ نے اس کی وجہ کیا تھی یہ دو چیزیں جو ہے نا اس اسائنمنٹ کے اندر آپ نے مجھے لکھ کر کے بھیجنی تو یہ جو اسائنمنٹ ہے نا یہ تم کر کے اس کو بھیجنا اب ذرا تھوڑا سا جو ہے اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ آج کے لیکچر میں ہم نے کیا کچھ کیا ہے آج کے لیکچر میں ہم جو شروع ہوئے تھے وہ جیسے ایڈریسنگ وغیرہ سے شروع ہوئے تھے کہ ڈائریکٹ کیا چیز ہوتی ہے کانسٹینٹ کیا چیز ہوتی ہے کانسٹینٹ ویلیو کس طریقے سے ہم رجسٹر میں لے کے جاتے ہیں ڈائریکٹلی میموری کو ہم کیسے ایکسس کرتے ہیں ٹھیک ہے نا یعنی ایڈریس دے کر کے ہم کیسے ایکسس کرتے ہیں ہمارے جو ڈیٹا ڈیفینیشن ہے ڈیٹا کو کس طریقے سے ہم اپنے پروگرام میں ڈیفائن کرتے ہیں اور ایک چیز جس کو میں نے بتایا نہیں ابھی تک نہیں بتایا وہ یہ کہ اگر ایگزیکشن میں دیکھتے جاؤ گے نا تو وہ جو لاسٹ میں دو میں نے انسٹرکشن دی ہوئی ہیں نا جن کے میں نے مانی نہیں بتائے یہاں پہ ذرا تھوڑے سے تم کو شاید اس کے مانی تھوڑے سے سمجھ میں ابھی پوری طرح نہیں آئیں گے یہ وہ کمانڈز ہیں دو move X comma four C zero zero int twenty one H اس کا تعلق اسمبلی سے نہیں ہے اس کا تعلق آئی بی ایم پی سی سے یہاں پر میں آئی بی ایم پی سی کے جو آپریٹنگ سسٹم ہے نا اس کو میں یہ بتا رہا ہوں کہ پروگرام ختم ہو گیا ٹھیک ہے یہ یہاں سے آگے نہیں جائے گا ڈبگر میں تو نظر آ رہا ہے کیونکہ ڈبگر تو اس کو ویسے کر کے دکھا رہا ہے ڈبگر نہیں ختم ہوتا لیکن اگر ایک پرو اس پروگرام کو میں ویسے رن کرتا نا یہ پروگرام آگے نہ جاتا ٹھیک ہے یہاں پہ ایک خاص بات یہ ہے کہ جہاں میں نے ڈیٹا ڈکلیئر کیا تھا لیبل لیبل ڈال کر کے نم ون نم ٹو نم تھری نم فور نم فائیو اس سے پہلے پہلے میں نے پروگرام کو روک دیا ہے ٹھیک ہے نا ورنہ کیا ہوتا ورنہ ہوتا یہ کہ ایگزیکشن جو ہے نا وہ اوپر سے چلتی اور آ کر کے وہ میرے ڈیٹا کو بھی ایز کوڈ اس کو کوڈ سمجھ کر کے اس کو ایگزیکیوٹ کر کے وہ چلا جاتا جس کا ظاہر نتیجہ جو ہے وہ غلط ہوتا تو یہ سمجھو کہ ایک روک ایک بیریئر میں نے لگا دیا ہے کہ میرا کوڈ جب ایگزیکٹ ہوگا تو اس سے نیچے تو وہ جائے گا ہی نہیں ٹھیک ہے نا جب مجھے پتا ہے کہ یہ اس سے نیچے نہیں جائے گا تو اس سے نیچے میں اپنے اپنا ڈیٹا لوکیٹ کر دیا ٹھیک ہے نا یہ اگر یہ بیریئر نہ ہوتا نا تو یہ غلط بات تھی کہ کوڈ کے اینڈ پہ چونکہ میں نے بریکٹ نہیں کیا اس کو یہ بریکٹ جو ہے نا یہ سنٹیکٹک بریکٹ نہیں ہے یہ لاجیکل بریکٹ ہے یہ مجھے پتا ہے کہ چونکہ اس سے پہلے پہلے پروگرام ختم ہو جائے گا لہذا وہ اس جگہ پہ نہیں پہنچے گا کہ وہ میرے ڈیٹا کو جو ہے وہ کوڈ سمجھ کر کے ایگزیکیوٹ کرنا لگے یہ چیز جو ہے نا ذرا اہم ہے اس پہ غور کر لینا کیونکہ یہ شاید ایک لیکچر آگے یا دو لیکچر آگے نا اس کا ایک استعمال آئے گا ٹھیک ہے تو یہ چیز جو ہے یہ اس لیکچر کے اندر مینلی ہم نے کی ہے ایک دفعہ پھر بتا دیتا ہوں ہمارا میموری ایکسس اس میں ہم نے پہلی دفعہ میموری ایکسس آپ کو انٹروڈیوس کرا ہے کہ میموری سے ڈیٹا اٹھانا اور میموری میں ڈیٹا رکھنا ٹھیک ہے میموری پر ہی ایک آپریشن کرنا ڈائریکٹلی ایک یہ چیز سب بہت اہم چیز جو اس لیکچر میں میں نے آپ کو بتائی ہے بالکل یاد رکھنا جنرل آپریشن میں memory to memory operation allowed نہیں ہوتا ٹھیک ہے نا تیسری چیز ہم بتائی ہے کہ لیبل پہ ڈیٹا کیسے ڈیفائن کرتے ہیں لیبل کیا ہوتا ہے اور ڈیٹا کیسے ڈیفائن کیا جاتا ہے یہ تین چار چیزیں جو ہے نا یہ اس لیکچر کا خلاصہ ہے ان کے اوپر کنسنٹریٹ کرنا انشاءاللہ اگلے لیکچر میں دوبارہ ملاقات ہوگی اس وقت تک خدا حافظ السلام علیکم